ابو خزامہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول جس دم سے ہم جھاڑ پھونک کرتے ہیں جس دوا سے علاج کرتے ہیں اور جن بچاؤ کی چیزوں سے ہم اپنا بچاؤ کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کیا یہ اللہ کی تقدیر میں کچھ تبدیلی کرتی ہیں آپ نے فرمایا یہ سب بھی اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر ہی کا حصہ ہیں جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار پینسٹھ یہ حدیث ضعیف ہے